جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی پہلے ابو داؤد شریف نکالیں

رحیم باب من یہ باب ثابت ہے ریشم کی حرمت کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ نے اس سے پہلے باب کا عنوان قائم کیا تھا باب ماجا لبس الحریر ریشم پہننے کے بارے میں اور یہاں اس باب سے ان احادیث کو لانا چاہتے ہیں جن احادیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مرد کے لیے ریشم کا استعمال یہ ناجائز ہے حرام ہے البتہ عورتوں کے لیے جائز ہیں اسی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا یہ حکم بھی صرف مردوں کے لیے ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں قرآن کریم پڑھنے سے سجدے میں قرآن کریم پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا فرمایا وہ امر رکو مفی فی رب رکو میں اللہ تعالی کی تعظیم ہو اور سجدے میں فج سج فی دعا سجدے میں تم دعا کیا کرو تو رکوع اور سجدے میں قرآن کریم پڑھنا من ہے احناف کے نزدیک اگر رکوع اور سجدے میں کوئی قرآن کریم پڑھ لیں تلاوت کر لیں نماز تو اس سے فاسد یا باطل نہیں ہوتی البتہ یہ خلاف سنت ہیں دیکھیں وبه قال حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس کسے ریشم کے لیے عربی میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک لفظ ہے حریر جو عام ہے عام طور پر ریشم کو حریر ہی کہتے ہیں اور دوسرا لفظ ہے سندس سندس باریک کریشم کو کہتے ہیں اور ایک ہے قصی جس کا ذکر اس آیات کریمہ میں آیا حدیث میں آیا ہے قصی یہ بھی اس زمانے کا ایک کپڑا ہوتا جو ریشم پر مشتمل ہوتا نہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑے پہننے سے منع فرمایا یہ حکم مرد کے لیے ہے اور زرد رنگ میں کسم میں رنگے ہوئے کپڑے سے پہننے سے منع فرمایا تختم زہب سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا یہ حکم بھی مردوں کے لیے ہے القراءت فی الرکوع رکو میں قرآن کریم یعنی تلاوت کرنے سے منع فرمایا یہ حکم دونوں کے لیے ہے وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال قال حدثنا حدثنا عبد عبد الرزاق معمر عن عن عن عن عن الزهري إبراهيم بن بن بن الله الله حنين أبيه علي أبي طالب كرم وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عن القراءة في الركوع والسجود اس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے یعنی دونوں میں خراب کرنے سے آپ نے منع فرمایا وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن إبراهيم بن عبد الله بهذا زاد ولا أقول نهاكم اس روایت میں یہ اضافہ ہے ولا اقول نهاكم میں یہ نہیں کہتا کہ نهاكم کہ تمہیں منع کیا ہے اس روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس روم کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سندس یعنی باریک ریشمی کپڑے کا منہ ایک کلا جبا ایک چوہا جو عام طور پر آج کل بھی یہ افغانستان ازبکستان اور ترکمنستان کی صدور پہنتے ہیں جس کے ہاتھ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں ہاتھ میں تو باقاعدہ قمیض وغیرہ ہوتی ہیں وہ صرف کندھوں پہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کل اس وہ کلا جبا روم کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا کیا صاحب آپ نے اس کلے جبے کو چوہے کو پہن لیا بظاہر اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہن لیا لیکن یہ اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حرمت سے پہلے آپ نے اس کو پہن لیا فقانی راوی کا بیان ہے گویا کہ میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو یعنی اس وقت دیکھ رہا ہوں یعنی وہ منظر مجھے ابھی تک یاد ہے زبانی کہ آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں سم عباس الا جعفر پھر آپ نے وہ کلا جبا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا فلبی سہا اور پھر وہ ایک دفعہ پہن کر کے آئے سم جاہو اور پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی آیا فخال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لم واقع کہا لٹل بسہا میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو پہن لو کالا اسنا ہو بہا اس نے پوچھا کہ پھر میں اسے کیا کروں نبی علیہ السلام نے فرمایا ارسل بلا ارسل بہا اللہ کا نجاشی آپ نے فرمائے اپنے بھائی نجاشی کو بیچ دو وبه قال قال قال حدثنا حدثنا حدثنا مخلد بن بن بن خالد روح سعيد عروبة عن عن عن قتادة الحسن عمران حسين نبي الله صلى الله عليه وسلم قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ارکب میں سرخ زین پر سوار نہیں ہوں گا یعنی وہ زین جس پر سرخ کپڑا بچھایا گیا ہو اور نہ میں وہ کپڑا پہنوں گا جس کو قسم لگا ہوا ہو یہ اس زمانے میں ایک کلر تھا رنگ تھا ولا البس قمیزا المقف اور نہ میں ایسی کوئی قمیض پہنوں گا المقف بالحریر جس کے کفین آستین پر وہ ریشم لگا ہوا ہو قال راوی کا بیان ہے وہ اوب الحسن حسن بصری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا جیب اپنی قمیض کے گریبان کی طرف قال وقال الا وطيب الرجال ريح لا لون له فرمایا کہ خبردار مردوں کی جو خوشبو ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے ریحن جس کی خوشبو ہو لا لو نہ لہو اس کا کلر نہ ہو یعنی جس سے کپڑوں پر رنگ وغیرہ ہو جائے اللہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی جو خوشبو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں رنگ ہو کپڑوں پر لگانے سے رنگ تو ہو رنگ تو آ جائے لیکن لا ریح لہو اس کے لیے خوشبو نہ ہو آگے اس کی تشریح اسی حدیث میں موجود ہیں قال سعید اراہو حضرت سعید کہتے ہیں کہ میری یہ رایا ہے میرا یہ خیال ہے قال انما حمل قوله في تيب النساء على انها اذا خرجت نبی علیہ السلام کے اس حدیث اس ارشاد کو علماء نے محمول کیا ہے انہا اضافہ رجت جب عورت کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلیں وہ اگر لگائیں تو ایسی خوشبو ہو جس کا جس کی خوشبو نہ ہو اور بو نہ ہو کلر ہو شادی وغیرہ کسی تقریب میں اما اماں زوجہا اگر وہ اپنے خاون کے پاس ہو فل تھا فل تھا یہ باشات پھر جو خوشبو وہ لگائیں جیسی بھی خوشبو لگائیں وہ ٹھیک ہے جو چاہے وہ لگائیں وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن أبي الحسين يعني هيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحب لي یقنا ابا عامر میں اور میرا ایک ساتھی جس کی کنیت ابو عامر تھی رجل من معافر ابو عامر کا تعلق معافر قبیلے سے تھا ہم نکلے کس لیے لنسلی بلیا تاکہ ہم نماز پڑھے بیت المقدس میں بیت المقدس کا ایک نام ایلیا بھی ہے وہ رجل من الارض اور ان کا وہ ایک آدمی تھا جس کا تعلق قبیلہ ارض سے تھا یقال له ابو ریحانہ من الصحابہ صحابہ میں سے تھا نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا اس کا نام ابو ریحانہ تھا قال ابو الحسین فسبقنی صاحبی الى المسجد ابو الحسین کہتے ہیں کہ میرا ساتھی مجھ سے پہلے مسجد پہنچ گیا ثم ردفته ثم مجھے تو علاجم بھی پھر میں بھی گیا میں بھی اس کے سائڈ پر بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا ہل ادرکھ تھا ابھی ریحانہ کیا تم نے ابو ریحانہ کا کچھ و نصیحت آپ نے سنی ہے اس کی لا میں نے کہا کہ نہیں میں تو تاخیر سے آیا میں نے اس کا بیان نہیں سنا آدھا اس نے کہا کہ سمیا تو میں نے سنا یقول وہ کہہ رہے تھے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عشرن نبی علیہ السلام نے دس چیزوں سے منع فرمایا انل وشری دانتوں کو باریک کرنے سے اس سے آپ نے منع فرمایا کیونکہ یہ اللہ تعالی کی تخلیق میں تبدیلی ہے بغیر کسی ضرورت کے صرف اور صرف اس لیے کہ کوئی خوبصورت معلوم ہو جائیں اس سے آپ نے منع فرمایا والوشمی اور اسی طرح وشم کہتے ہیں گدوانا جسم کے کسی حصے پر سوئی یا کسی آلے سے نشان کرنا اور پھر ان نشانوں کی جگہوں میں سوراخوں میں نام لکھوانا یا پھول وغیرہ بنانا جس طرح بعض علاقوں کے عورتیں کرتی ہیں اسے آپ نے ہاں فرمایا ولوشمی بودنے سے بدوانے کی بھی ممانات ہیں اس کو مستوشمہ کہتے ہیں گودنے والی عورت گدوانے والی عورت ونت سے اور اسی طرح کھیڑنے سے ایک لفظ آتا ہے بغلوں کے جو بال ہیں اس میں اصل سنت یہ ہیں کہ اس کو نوچ نوچ کر کے نکالے جائیں لیکن چونکہ وہ ایک مشکل ہے تو اب سنت اس سے بھی ادا ہو جائے گا کہ کوئی چالیس دن سے پہلے پہلے ہفتہ وار دو ہفتے یعنی چالیس دن تک نہ پہنچے ان بالوں کو صاف کر لیں ایک لفظ نطف کا لفظ حدیث میں اس معنی میں بھی آتا ہے یہاں پر جو لفظ نطف جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے مراد سفید بال چاہے سر میں ہو یا داڑھی میں ہو مرد کے یہ نوچنا نکالنا اس سے آپ نے منع فرمایا رجول رجولا شعارن اسی طرح مقامہ کہتے ہیں بغیر کسی لباس اور کپڑے کے دو مردوں کا یا دو عورتوں کا ایک چادر میں لیٹنا ایک کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹنا یہ منع ہے اور اگر کوئی کپڑا پہنا ہو پھر وہ اس طرح لیٹ جائیں پھر اجازت تو ہے جو جب تک یعنی فتنے کا خوف نہ ہو وہ ہو تو پھر اس وقت میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ نے فرمایا وہ آن مقام رجول رجول بغیر شہارن آن مقام آتل مر اتل مر ات بغیر شہارن دو مردوں کا یا دو عورتوں کا ایک ساتھ کسی کپڑے یا لباس کے بغیر لیٹنا سونا اس سے آپ نے منع فرمایا سِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَحَاجِمِ اسی طرح نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ لگائے مرد فی اسفل کپڑوں کے نیچے حریرن ریشم مثل الاعاجم جس طرح کرتے ہیں او یجعل ہری حریرن یا اپنے گندوں پر ریشم لگائے یا ریشم والا کپڑا کندھے پر ڈالے رومال کی طرح چادر کی طرح مثل آج جس طرح آجمی کرتے ہیں غیر عربی لوگ کرتے ہیں اسی طرح وہ مال لوٹنے سے منع فرمایا کسی کا مال لوٹنا چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا اسے آپ نے منع فرمایا نموری نمور نمر ان کی ہے چیتے کے چمڑے کو کہتے ہیں یعنی چیتے کے چیتوں کے چمڑے پر سوار ہونے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اس کی وجہ بظاہر فخر یا تکبر ہو سکتی ہے اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا لیکن آپ نے مسئلہ پڑھا پڑا ہے عند الاحناف کوئی بھی کال ہو سوائے انسان اور ہندی کے یہ دباغت سے پاک کرنے سے کال پاک ہو جاتی ہے وہ لبوس الخاتم اور انگوٹھی پہننے سے یعنی سونے کی انگوٹھی پہننے سے آپ نے منع فرمایا نہیں یہاں پر وہ لبوس خاتم مطلق ہے وہ انگوٹھی مراد ہیں انگوٹھی پہننے سے اللہ سلطان اللہ زی سلطان سوائے بادشاہ کے لیے ظاہر پہلے زمانے میں جو مہر ہوتے تھے وہ انگوٹھوں میں ہوتے تھے تو بادشاہ اگر استعمال کرے گا ضرورت کی وجہ سے استعمال کرے گا علیہ السلام نے اجازت دی ہے یہ کل دس چیزیں ہو گئی نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے وبه قال قال قال قال حدثنا حدثنا حدثنا يحيى بن حبيب روح هشام عن عن عن عن محمد عبيدة علي رضي الله تعالى عنه أنه نهي المياسر جان نبی علیہ السلام نے وہ زین جس پر سرخ کپڑے ڈالے گئے ہوں اس کے استعمال سے آپ نے منع کیا ہے وہ نہیں خالہ حد ثنا ہر سبن ہمارا وہ مسلم ابن ابراہیم خالہ حد ثنا شعبان نبی صاحبان حبیرتان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال نہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الزہب نبی علیہ السلام نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا کسی اور ریشم کی ایک خاص قسم جو کسی ہے اس کے پہننے سے منع فرمایا ولمی سرت الحمرا اور سرخ زین سے یعنی زین پر جو اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے اس کے استعمال کرنے سے آپ نے

فنظر الى علامها نبی علیہ السلام نے اس چادر کی داریوں کی طرف دیکھا فلما سلم جب آپ نے سلام پھیرا کھالا تو فرمایا از حبوب یقمی ستی حاضی الا ابی جہمن فرمایا یہ چادر لے جاؤ ابو جہم کے پاس الحتنی آن فی صلاتی الحتنی اس نے مجھے غافل کر دیا ہے آنفن ابھی ابھی فی سلاتی نماز میں اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے یعنی میں اس کے نقش و نگار کی طرف اور اس کی داریوں کی طرف میں متوجہ ہوا اور فرمایا بے انجانی بے ان بانی فرمایا کہ مجھے ایک سادہ چادر لا کر کے دو ابو داود ابو جہم ابن حذیفہ مین آدی بن ابو جہم بن حذیفہ یہ بنو عدی قبیلے سے ہیں باب رخصت فی الحال وقع الحریر ابھی تک تو چل رہی تھی کہ مطلق ریشم استعمال کرنا منع ہے اور اسی طرح جس میں نقش و نگار ہو جس میں داریاں ہوں ظاہر نبی علیہ السلام نے منع فرمایا لیکن یہ جو باب ہے باب رخصت فی العالم و خیت الحریر یہ باب ثابت ہے اجازت کے بارے میں فی الحال مختلف جو ریشمی نشانات ہیں دھاریاں ہیں وہ خیت الحریر اور ریشمی داغے ہیں اس کی اجازت کے بارے میں ہیں تو گویا اگر تکبر یا ریا یا فخر کی وجہ سے ہو پھر تو منع ہے اور ویسے معمولی ریشم ہو اس کی گنجائش ہے آگے حدیث میں اس کی تفصیل آ رہی ہے وبهي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المغيرة بن زياد قال حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه في السوق اشترى صوبا شاميا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں ایک شامی کپڑا خریدا رائی تو میں نے اس کو دیکھا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں فرافی خیتن احمرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اس میں ایک سرخ دادا دیکھا فرد اس کو واپس کر دیا تو میں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر کے آ گیا فضکر تو ذالک کا میں نے اس کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور پھر واپس کر دیا تو کیا جس کپڑے میں صرف سرخ دادا ہو اس کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے فقالت یا جاریہ فرمایا کہ اے لڑکی نازلینی جبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی علیہ السلام کا جبا لاؤ جب لڑا ججت مکفو الجیب والکمین پس وہ نکال کر کے لائی ایک تیالیسی جبا جب الجیب والکمین اس کے سینے کی طرف یعنی گریبان کی طرف ولکمین اور دونوں آستینوں میں ولفرجین اور اس جبے کے آگے اور پیچھے کی طرف بدی بار ریشن لگا ہوا تھا گویا حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلبہ استعمال فرماتے رہتے ہیں لیکن اس میں معمولی ریشم لگا ہوا ہے تو معمولی ریشم کے ساتھ استعمال کرنا کپڑے کو اس کی اجازت ہے رضی اللہ قال رسول علیہ وسلم عن المسمت من نبی السلام نے ایسے کپڑے سے جو خالص ریشم کا ہو اس سے آپ نے منع فرمایا من الحریر جس میں ریشم کے نشانات ہو وہ اور کپڑے کا تھانہ یہ ریشم پر مشتمل ہو فلا با ہی اس میں کوئی حرج نہیں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ پہلے زمانے میں جو کپڑے بنتے تھے وہ دو طرح داغے ہوتے تھے ایک داغا چوڑائی میں چلتا آج کل بھی فیکٹریوں میں اسی طرح کپڑے بنتے ہیں اور ایک داغا لمبائی میں چلتا ہے مشینوں کے ذریعے پہلے تو ہاتھوں کے ذریعے سے کرتے تھے تو جو دادا لمبائی میں چلے اس کو کہتے ہیں بانا اور جو دادا چوڑائی میں ہو اس کو کہتے ہیں تھانا تو جس کپڑے میں تانا ریشم کا ہو اور بانا بانا یہ غیر ریشم کا ہو اس کی گنجائش ہے بابن لبس الحریری سلحرین یہ بات ثابت ہے کی وجہ سے ریشمی کپڑا پہننے کے بارے میں وہ بھی حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى یعنی ابن یونسان سعید ابن ابی عروبتان قطادتان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعبد الرحمن عوف ولزبیر عوام کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمان ابن حضرت اور حضرت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی فی قمص الحریر ریشمی قمیص پہننے کے بارے میں فی سفر سفر میں من حکت من حکت کانت بہما خارش کی وجہ سے جو ان دونوں کو یہ بیماری تھی خارش کی تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دی ایک سفر میں باب النساء یہ باب ثابت ہے عورتوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننے کے بارے میں وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليسوان يزيد بن ابی حبیب عن ابی افلاح الحمدانی عن عبد الله ابن زریر انه سمع علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ حریرن نبی علیہ السلام نے ریشم لیا فجعلہ فی یمینہی اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا وہ اخذ ذہبن فجا فی شمال ہی اور اپنے سونا لیا اور بائیں ہاتھ میں رکھا سما خار کے فرمایا ان زین حرام اعلی ذکور امتی بے شک یہ دونوں میری امت کے مردوں پر یہ دونوں حرام ہیں قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمسياني قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس نے دیکھا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نبی علیہ السلام کی صاحبزادی تھی بردن سیارا ایک ریشمی داری دار چادر اس نے وہ چادر پہنی تھی خالا راوی کا بیان ہے وہ سیارا المزلح بالقز سیارا سیارا کا مانا ہے ریشمی کپڑا جو داری دار ہو وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا مصر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمر بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا ننزعه عن الغلمان ہم چینتے تھے لڑکوں سے ریشمی کپڑا وہ نہ تو رکو ہو آدل جواری اور ہم رہنے دیتے لڑکیوں پر قال مسارون فسالت عمر بن دینار دینار عنهم فلم يعرفه میں نے حدیث کے بارے میں عمر بن دینار سے پوچھا فلم يعرفه اے عن هذا الخبر یعنی اس کو اس حدیث کے بارے میں علم نہیں تھا باب فی لبس الحبرہ یہ بات ثابت ہے داری دار سرخ چادر پہننے کے بارے میں پیچھے حدیث میں آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا تو یہاں پر جواز معلوم ہو رہا ہے وبه قال حدثنا هدبت بن خالد الازدي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلنا لأنس يعني ابن مالك أي اللباس كان أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او اعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال برہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا زیادہ کون سا لباس زیادہ پسند تھا قال الحبرا اس نے کہا بارہ ہے داری دار سرخ چادر کو کہتے ہیں یا وہ چادر جو داری دار تو ہوں لیکن اس زمانے میں یہ یمن سے آتے تھے اس کو بھی کہتے ہیں بابن فل بیاض یہ بات ثابت ہے سفید کپڑے پہننے کے بارے میں مردوں کے لیے وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خسيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام نے فرمایا البسو من سيادكم البعاث تم اپنے کپڑوں میں سے سفید پہنا کرو فإنها خير سيادكم کیونکہ یہ سفید کپڑے تمہارے بہتر کپڑوں میں سے ہیں وہ کفنو موتاکم اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو وہ ان خیر اور تمہارے سرموں میں سے جو بہترین سرما ہے وہ اسمد ہے شمائل ترویزی میں اس پر تفصیل سے بحث ہو گئی ہے یہ اسمد سرما نگاہ کو نظر کو تیز کرتا ہے ورنہ تو شار اور یہ پلکوں کو خوب اگاتا ہے چلے یہاں تک کافی ہے آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے